حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی تلقین فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو کبھی ترک نہیں کروں گا ہر ماہ تین دنوں کے روزے چاشت کی نماز اور یہ کہ جب تک ودر نہ پڑھ لوں نہ سوؤں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو پچہتر